عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ صحبت کی تو اس کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے اور اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اور جس مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس نے اس سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو اس کے لیے اس کی ماں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سترہ یہ حدیث ضعیف ہے